سوالے نے کہا لو یہ اونٹنی ہے پانی پینے کے لیے ایک باری اس کی ہوگی اور ایک معین دن میں ایک باری تمہاری